حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متحرات رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ہاتھ دامن کی اجازت دی گئی تھی وہ ہمارے پاس آتی تو ہم انہیں سرکنڈے سے ایک ہاتھ ماپ دیتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکاسی